حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں